صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب بلا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو سے ہو والا ہما اپنے مولا لا کا ہمارا نبی اپنے مولا لا کا پیارا का زدوں کو رضا ذا دی جے کے ہے غم زدوں کو رضا ریزا دی جے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اللہ رب العزت کے کروڑہ فضل و احسان سے آج ہم اس کے حضور ماہ جمادی الثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک بحمد اللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو ذکر اذکار کو دعا و مناجات کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خلیفہ اول جانشین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و اردا آپ کے حوالے سے چونکہ آپ کے مبارک کا یہ ماہ مبارک ہے اس مناسبت سے ہم آپ کی شخصیت کے چند گوشے ذکر کریں گے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ الزمر چوبیسویں پارے کی یہ دوسری آیا کریمہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ والسلام کی طرف خطاب کیا ہے جا یجی اس کا معنی ہوتا ہے آنا کیا آنا اس کے اپوزٹ لفظ بولا جاتا ہے ذہب یذہب جانا آنے کو کہتے ہیں آنا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یجی او عربی میں اسی جا سے مزارے آتا ہے اور اس کے اپوزٹ بولنا ہو آیا تو یجی اور اگر کوئی جائے گا تو کہا جائے گا یذہب وہ جاتا ہے فرمایا صدق یصدق تصدیقا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو میرے محبوب علیہ صلاحت والسلام ہیں وہ جو تصدیق شدہ شریعت کو لے کے آئے وہ جو تصدیق شدہ پیغام کو لے کے آئے یعنی وہ پیغام کے جس کی تصدیق سب سے پہلے اللہ رب العزت کر کے بھیج رہا کلام حضور علیہ والسلام صادق ہے اور اللہ رب العزت مصدوق ہے جس کی طرح سچ کی نسبت کی جا رہی ہے شریعت کی نسبت کی جا رہی ہے اور سیدنا ابو بکر الصدیق ہیں جنہوں نے اس سچ کو قبول کیا ہے تو فرمایا میرے محبوب اس صداقت پر مبنی شریعت کو لے کے آئے اور آ کر لوگوں میں خطاب کیا کہ اے لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ آمینو بھی ایمان لاؤ جو شے لے کے آیا اب قرآن مجید کہتا ہے وہ بِهِ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس موقع پر انکار کر دیا اور کہا مَا اُجِيبُ دَعْوَتَكَ کا میں آپ کی دعوت کا جواب نہیں دوں گا اور آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہوں گا وہ کون تھے وہ اتبا تھے شہبہ تھے ولید بن مغیرہ تھے ابو البختری تھا یہ جغال اور قریش کے سرداران تھے جنہوں نے انکار کر دیا مگر ان میں واحد ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہوں نے فوری دعوت کو سنا اور حضور کی دعوت کو سن کر لبئی کہہ دیا اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے سب سے پہلے تو کیا سب سے پہلے اسلام لانے کے اندر بھی کوئی فضیلت رکھی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے اس بات اور اس نقطے کو سمجھیں یعنی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میں نے جس کے سامنے کلمہ توحید کو رکھا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا مگر واحد ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کو دعوت دی فوری انہوں نے لبائی کہہ دی فوری کہہ دی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب یہ فرق سمجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں ایمان لائے سیدنا مولا علی تو ایمان لا چکے تھے مگر چھوٹے تھے اب بات کو سمجھیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص سال شخص کسی جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا مثال کے طور پہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کے دین کو چیلنج کر دیا اور اپنا دین پیش کر دیا تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو جائے اس دور کا وہ وزیر اعظم اور صدر خود تھا تو اس کے سامنے فرد واحد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں تمہاری شریعت کو نہیں مانتا تم باطل ہو مناظرہ ہوا مباحثہ ہوا تو کس نے بلند کیا سیدنا ابراہیم نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے مقابلے میں آئے اور کلمہ توحید کو بلند کر دیا اب جب سرکار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اس دور میں بھی اسی فیران کی ڈگر پہ چلتے ہوئے ابو جہل اور کمپنی تھی یہ سرداران قریش میں بڑے معتبر اور معزز سمجھے جاتے تھے اور ان کے قانون کے خلاف ایک نیا آئین پیش کر دینا ان کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے اور یہ کہنا کہ ہماری سرداریاں زیر ہو جائیں گے اگر ہم مانتے ہیں ہمیں ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا تو یہ گوارا نہ تھا اب اس مشکل مرحلے کے اندر جب حضور علیہ والسلام نے دعوت کی تو سب سے پہلے حضور نے جب دعوت دی تو حضور اکیلے تھے حضور اکیلے تھے اور اکیلے تھے تو مشکلات تھیں ہر کوئی دشمن تھا سو اس مشکل دور کے اندر اتنا کٹھن دور ہے ہر طرف سے کافر حضور پر حملہ کرنے کو تیار ہے کہ ہم ان کی شریعت اور دین کو نہیں چلنے دیں گے اس موقع پر اس واقعے کے بعد جب حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت ایمان دی تو حضور مومن تھے اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے تو فرد واحد تھے تو اس وقت مشکل دور کے اندر جو شخصیت حضور کے شانہ بشانہ کھڑی رہی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی باقی اس وقت آئے جب کچھ لوگ حضور کے ساتھ تھے اتنی مشکلات نہیں تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو چالیس پورے ہو گئے مومن سیدنا عثمان آئے تو اس وقت بھی دس بارہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا یعنی حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے تب آ کے شامل ہوئے گروہ کے اندر مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا سب سے مشکل گھڑی کے اندر آ کے ساتھ دیا اور مشکلات میں اللہ نے سیدنا ابو بکر کو حضور کے لیے چن لیا تھا اب اس کی دوسری مثال دیتا ہوں ایک تو یہ وقت کہ مشکل میں آ کے کھڑے ہوئے سب سے پہلے دوسرا جب غار کے اندر اور ہجرت کے لیے جانا پڑا تو اکیلے سیدنا ابو بکر کو لے کے ساتھ چلے اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے چلے تو اکیلے ان کو ساتھ لے کے چلنا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کی شجاعت بڑی بلند تھی اگر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو بستر رسول پہ تھے فراش رسول پہ تھے اور حضور کے بستر پہ لیٹ گئے جہاں انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو کیا سیدنا ابو بکر کی شجاعت کم ہے کہ جہاں پر زیادہ خطرہ ہے وہاں سیدنا ابو بکر اکیلے ساتھ موجود ہے تو جب شجاعت کا پہلو آئے گا تو دونوں اعتباروں سے دیکھا جائے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کٹھن مرحلے میں بھی حضور کے شانہ بشانہ کھڑے رہے یہ تو جانی معاملہ تھا نا کہ جان قربان کرنے میں بلکہ موقع آیا چلتے حضور صلاحت السلام چلتے امام احمد نے المسند میں روایت کی فرماتے حضور چلتے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھاگ کر کبھی آگے ہو جاتے کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بائیں ہو جاتے کبھی پیچھے آ جاتے کبھی بھاگ کر حضور کے آگے چلے جاتے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی پیچھے چلے جاتے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابو بکر کیا کرتے کیا کرتے ہو یہ کیا کر رہے ہو کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں تو فرمانے لگے جواب دیا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر طرف سے آپ کو سیکیور کروں آپ کی حفاظت کروں کیوں اگر دائیں جانب سے تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے پار ہو جائے اگر بائیں طرف سے آئے تو ابو بکر کو پہلے لگے اگر پیچھے سے آئے تو ابو بکر کو پہلے لگے اور اگر آگے سے آئے تو ابو بکر کو پہلے لگے یعنی ہر مشکل مرحلے میں یہ تھا جان قربان کرنے میں اپنے آپ کی جان قربان کر دی اور حضور پرواری جاتے تھے جان اب جب مال کی ضرورت پڑی یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں یہ بات یاد رکھیں مال جان اور اولاد اور یہ واحد ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہوں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں کر کے دکھایا نعرہ تکبیر میں نے کہا یہ جان قربان کرنے پر آگے آگے بڑھ کے جان پیش کرتے یہ دو مثالیں دے دی اب مال پر وہ غزوہ تبوک آخری غزوہ حضور کی زندگی مبارک کا نو ہجری کے اندر ہوا حضور سلاۃ والسلام نے مال آپ نے واقعہ سنا بخاری مسلم کی سینکڑوں روایات موجود ہیں اس میں کہ اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا حتیٰ کہ ابن اسیر الجزری نے کہا کہ ایک سوئی بھی اپنے گھر میں نہ چھوڑی ایک سوئی کے برابر بھی کوئی مالیت کی چیز گھر میں نہ چھوڑی اور حضور نے جب پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کیا ہے فرمایا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ یعنی مال اپنا سارا قربان کر دیا اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ساتھ مقابلے میں آ گئے اور گھر کا آدھا مال لے آئے پر میں آج صدیق بازی لے گئے ہاں علماء نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کا وہ آدھا مال سیدنا ابو بکر کی ساری مالیت سے بڑھ کے تھا یہ بڑی توجہ طلب بات سیدنا عمر فاروق کا وہ گھر کا آدھا مال مالیت میں ابو بکر کی ساری دولت سے زیادہ تھا مگر سیدنا ابو بکر کے اندر محبت کے جذبات سب سے زیادہ تو تاجدار کائنات نے جب محبت کا اتنا جذبہ دیکھا اور دیکھا کہ گھر چھوڑا ہی کچھ نہیں تو حضور نے فرمایا فرمایا فرمایا کیا چھوڑ کے آئے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال قربان کر دیا جان دینے کو سب سے آگے اب بچے کا بھی سن لیں اولاد پیاری ہوتی ہے جنگ تھی جنگ میں آمنے سامنے آ گئے باپ بیٹا آپ کے بیٹے آپ کے مقابلے میں کفار کی طرف سے سامنے آ گئے اور ان کی تلوار ان کے بیٹے کی تلوار سیدنا ابو بکر کی گردن پہ آ گئی کیا گردن پہ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ باپ ہے چلو چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیا سیدنا ابو بکر پہ تلوار نہ چلائی جنگ ختم ہو گئی بعد میں باپ بیٹا بیٹھے تو بیٹے نے بات کی ان نے کہا کہ جنگ میں آپ میرے مقابلے میں آئے تھے تو میری تلوار آپ کی گردن پہ تھی چاہتا تو چلا دیتا مگر میں نے کہا نہیں باپ ہے چھوڑ دیتا ہوں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا آپ فرمانے لگے تم نے تو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ باپ ہے میں نہ چھوڑتا مجھے محب مصطفیٰ کی محبت کے اندر اتنا استغراق اور کیفیت محسوس ہوئی ہے کہ حضور کی سر شے جو اسلام ہے حضور کا پیغام ہے اس کو سر بلند کرنے کے لیے مجھے ہر کافر کو مارنا پڑے اور وہ کافر میرے گھر کا کیوں نہ ہو اس کو قربان کر دوں گا تاکہ مصطفیٰ کا دین سر بلند ہو جائے یہ کیا تھا مال جان اولاد فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین قرآن مجید آیت ہے ان نبی اولا بالمؤمنین کہ آقا علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو جان مال اولاد اس سے بڑھ کر جب تک حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق نہیں ہوتا اس وقت تک وہ منازل انسان کو نہیں مل سکتی جو منازل الشید ابو بکر صدیق لے گئے یہ جو بکر ہے کیا یہ جو اس میں بکر ہے یہ جو نام ہے بکر قرآن مجید کی آیت پڑھیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرا و سب بہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو وہ سب بہو بک کراتا ہوں اصیلا اور اس کی تسبیح کو صبح و شام بلند کروان یہ بک کراتن کا عربی میں معنی ہوتا ہے صبح کیا صبح اب صبح چونکہ سب سے پہلے آتی ہے تو اسے بکر کہا جاتا یا بکر کہا جاتا ہے تو بکر کا معنی ہوتا ہے جو شے سب سے یہ قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوا ایک مقام پر بک آتا ہوں وہ اشیا استعمال ہوا یعنی عشاء عشاء آپ کہتے ہیں کیا عشاء آپ کہتے ہیں تو عشاء بھی عربی کے اندر رات کو کہا جاتا اور عشاء یعنی عین کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا وقت اور اگر عین پہ زبر آ جائے عشاء ہو جائے تو اسے عربی میں رات کے کھانے کو کہتے ہیں ڈنر جسے آپ کہتے ہیں اگر عشاء ہوگا تو اس سے مراد ڈنر ہوگا رات کا کھانا اور اگر عین کے نیچے زیر ہوگی تو اس سے مراد رات کا وقت ہوگا جس وقت صوفیہ اور انبیاء عبادت کیا کرتے تھے تو فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں پاک ہوا بکر تو بکر کا معنی ہوتا ہے اسی سے باقرہ عورت کو کہا جاتا ہے باقرہ یعنی جو کواری عورت ہو جو کواری ہو جس کا نکاح نہ ہوا ہو اسے عربی میں کہا جاتا ہے باقرہ یعنی وہ ابھی تک باقرہ ہے نوجوان ہے اور اس پر جوانی ابھی آئی ہے اس لیے اسے عربی میں باقرہ کہا جاتا ہے اسی سے بکر ہے یعنی بکر وہ ہے جو سب سے پہلے آئے اور سب سے جلدی آئے اور آنے میں سب قتلے جائے اسے بکر کہا جاتا ہے یہ تو بکر کا ایک معنی ہے اور بکر کا ایک دوسرا معنی عربی کے اندر عربی میں اصل حکایات ہوتی تھی وہ جب کوئی بات کرتے تو وہ عربی کے اندر کوئی شعر پڑھتے تھے تاکہ وہ حکایت اور بات صحیح سمجھ آ جائے تو بکر کا ایک معنی تو یہ سب سے پہلے آنے والا اور دوسرا بکر کا معنی یہ ہے جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عرب کے قبائل کے اندر یہ سب سے بڑے مالدار تھے اس دور کے اندر کہ جن کے پاس کثرت کے ساتھ اونٹ پائے جاتے تھے یعنی مالی حوالے سے بھی بڑے اسٹرانگ تھے اور جان قربان کرنے کو بھی سب سے آگے آگے پھرتے تھے تو سیدھا اور اسی لیے یہ مطلب یہ اسلام کا ایک شعار ہے کہ یہ اسلام مطلب بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتا ہے یعنی غریب کو لیں گے آپ غریب مومن ہو جائے اسلام قبول کر لے تو غریب کے ملنے والے کتنے ہوں گے دو چار ہوں گے تو اس کو دیکھ کے چار کلمہ پڑھیں گے اگر آپ بڑے بندے کو پکڑ لیں ایک بڑی شخصیت کو لے لیں تو بڑی شخصیت کو لینے سے کیونکہ اس کے تعلقات اور ہلکا وسیع ہوتا ہے تو اس کے سارے جاننے والے اس کے اسلام اور اس کی عادات سے انسپائر ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر اسی طرف رغبت لے جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے جو عرب کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو پکڑو گے مومن بناؤ گے تو سارا عرب میرے پیچھے ہو کے مسلمان ہو جائے گا یعنی اس دور کے اندر اور ابو جہل اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ یہ جتنے ابو البختری یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے آ کے باقاعدہ مشاورت کرتے تھے کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ تجارت کے لیے شام جاتے یا یمن جاتے تو یہ مشورے کے لیے پیچھے سے اکٹھے نہ ہوتے جب تک سیدنا ابو بکر واپس نہ آ جاتے ہر معاملے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا اور پھر اس مشورے کے مطابق کام کیا جاتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ صدیق یہ بھی سمجھ لیں ابو بکر کا معنی ہو گیا ابو کہتے ہیں والا کو ابو کہتے ہیں جیسے ذل جلال ہے ذل جلالی والاکرام اکرام یعنی وہ جلال والا ہے اور کرم والا ہے ذو کے معنی میں ہی ابو استعمال ہوتا ہے اور ابو کا معنی ہوتا ہے والا اور بکر کہتے ہیں سب سے پہلے تو فرمایا سب سے پہلے آنے والا ابو بکر سب سے پہلے آنے والا اور صدیق آپ کا ایک لقب ہے یہ بعض لوگ غلط پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق صدیق یہ صدیق لفظ نہیں ہے سعد کے اوپر زبر یہ درست کریں سعد کے اوپر زبر نہیں ہے سعد کے نیچے زیر ہے سعد کے نیچے یہ ہے صدیق سواد کے نیچے زیر ہے دال کے اوپر ہے زمہ دال کے اوپر ہے شد دال کے اوپر ہے شد اور اس کے نیچے ہے زیر صدی صدی صدی اور یا ہے اس پہ جزم ہے اور قاف ہے یہ بنے گا کیا صدیق صدیق نہیں کہنا کیا صدیق آج کے بعد صدیق بولیے نہیں کہنا کیا کہنا ہے صدیق یہ مبالغہ کے وزن پہ ہے فعیل فعیل کے معنی پہ ہے صدیق ہم نقش بندی سلسلہ ہے تو یہ تو درست لازمی ہے تو فرمائے صدیق اور صدیق کہتے ہیں اب یہ بھی فرق سمجھ لیں ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق صادق کہتے ہیں عربی میں سچ بولنے والے کو یہ حضور کا لقب ہے صادق اور امین حضور علیہ السلام کا لقب ہے اور صدیق یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا یوسف ایوہ صدیق اب یہ کب استعمال ہوا جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے ان کے خواب سنے اور ان کی تعبیر بیان کی اب جب تعبیر بیان کی تو جیسی تعبیر بیان کی تھی ویسی سچ ہو گئی ویسی سچ ہو گئی تو بات سمجھے صادق ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے مگر صدیق وہ ہوتا ہے وہ جو کہہ دے اللہ اسے سچ کر دیتا ہے حضرت یوسف نے تعبیر پہلے بتائی تھی بعد میں نہیں بتائی پہلے بتائی تھی تو وہ تعبیر سچ ہو گئی اسی طرح سیدہ ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے سچ اور تصدیق حضور کی پہلے کر دی تھی اور فرماتے ہیں مجھے درخت تھے میں کسی درخت کے نیچے بیٹھتا تو مجھے درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کے میرے قریب آتی اور آ کے کہتی تمہیں خبر نہیں اس عرب کے اندر نبی آ چکے ہیں تو فرماتے ہیں میرا دل پہلے تسلیم کر چکا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کی تصدیق کرنی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہوئے کہ جو پہلے تصدیق کرتے تھے جو پہلے اخذ کر لیتے تھے اور اپنی نگاہ سے ساری یعنی واقعہ اور کاروائی کو دیکھ لیتے تھے اس لیے قرآن مجید نے حضرت یوسف کو صدیق کہا کہ انہوں نے واقعے کو پہلے دیکھ لیا حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے حضور کی نبوت کو اعلان نبوت کو اپنی ذات اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں پہلے دیکھ لیا اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کا مقام شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب سنت عطا فرمائے